اس طرح کافر نہیں سنتے عالمہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا ان الاموات لا پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ مردے نہیں سنتے وہ اللہ لم سے تشبیح فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مردے سنتے تو یہاں اللہ جل جلالہ کی کتاب میں جو تشبیح ہے یہ تشبیح غلط ہو جائے گی میرے خیال میں ماننے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا امت محمدیہ میں چوٹی کے علماء و محدثین نے صاف لکھا ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے ذاتہ اور قانون یہی ہے معجزات اور خوار کے عادت کی بات الگ ہے اس سے قانون نہیں بدلا کرتا یہاں تک ہم نے یہ بات بتا دی کہ قرآن جو قطعی کتاب ہے اور حدیث جو دوسرے نمبر پر ہے اور صحابہ پھر تابعین پھر امام بخاری اور دیگر محدثین پھر علماء دیوبند تقریباً بے شمار حوالے آپ لوگوں نے ابھی تک سن لیے کہ سارے کے سارے علماء اور یہ سارے کے سارے محدثین اور صحابہ کرام اور تابعین اور پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام اور اللہ جل جلالہ ساری دنیا کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے مردوں کے ساتھ کھجور کی گٹڑی کے اوپر سفید پردے جتنا اختیار نہیں ہے اگر وہ سن لے تو تمہارا کچھ کر نہیں سکتے لہٰذا اللہ کو پکارو وہ ہر وقت سنتا ہے اس مسئلے میں کیوں پڑے ہو کہ لوگوں کو مردوں کے سامنے جھکا رہے ہو تو جو لوگ اس مسئلے کو اعتقادیات سے مانتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ عقید اعتقادیات کا تعلق ہے مانگنے کا تعلق ہے سننے کے اوپر شرکیات کی بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے آج کل جتنی دنیا قبروں سے آس لگائی بیٹھی ہے جتنی دنیا اہل قبور سے منگتی پھرتی ہے یہ سارے کے سارے سماع الموتا کی وجہ سے ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اس لیے تو ان سے مانگتے ہیں اس لیے تو ان کے ہاں فریادیں لے جاتے ہیں جب مسئلہ اعتقادیات کا ہے تو قرآن اور خبر متواتر اور اجماع قطعی کے علاوہ کوئی دلیل اس میں درکار نہیں مرد ہے تو قرآن کی ایک آیت اپنی مدعا پر پیش کرے ورنہ قرآن کے سامنے چپ ہو جائیں اگر مسلمان ہے تو قرآن کے سامنے چپ ہو جائیں لیکن اگر مسلمان نہیں قرآن کے باوجود پھر بھی بول رہا ہے اور علماء کی ان باتوں سے غلط استدلال کرتا ہے کہ بھئی مردے فل جملہ سنتے ہیں تو اس کی ہم نے تشریح کر دی کہ فل جملہ سننے یا علماء نے جو لکھا ہے کہ مسئلے مردوں کے سننے کا مسئلہ اختلافی ہے تو ہم نے اس کی توجیح کر دی کہ اختلاف کا معنی یہ توڑا ہی ہے کہ سارے مردے ساری دنیا کی باتیں سنتے ہیں کہ نہیں اس میں اختلاف ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مردہ ہر وقت ہر کسی کی بات نہیں سنتا اختلاف صرف اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلیب بدر کے مشرقین سے بات کی انہوں نے سنی کہ نہیں اس میں اختلاف ہے دوسری کسی بات میں اختلاف نہیں لہٰذا یہاں تک ہم نے یہ بات بیان کی کہ اگر مسئلہ اعتقادیات کا ہے اور مسئلہ عقیدے کا اگر ہے تو اس پر یہ دلائل کافی ہے اور قرآن کی دلیل اگر یہ لوگ مرد ہیں اور واقعی یہ قرآن اور سنت کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہیں تو کم از کم ہمیں یہ ایسی آیت بتا دیں جس کے اندر مردوں کی سنی کی بات ہو اس کے علاوہ اگر یہ مسئلہ اعتقادیات میں نہ ہو مثال جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عقیدے سے نیچے کا درجہ دو تاکہ اس میں ہم سب کچھ گسا سکیں اس میں بے حقیقی روایات کو بھی دخل دے دیں اس میں کمزور روایات بھی داخل کر دیں اس کے اندر من گڑت باتوں کو بھی جگہ دے دیں اس میں بہت ساری باتیں ہم داخل کر سکیں تو یہ لوگ اس کو عقیدے سے نیچے لا کر صرف اپنی من گڑت باتوں کو داخل کرنے کا خیال رکھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسئلہ فروعی ہے لہذا فرعی مسئلہ اگر ہے تو اس پر آئندہ نشست میں بات ہوگی وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین